ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہل بن کر کھڑے ہوتے ہیں لوگوں سے ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ کو برائے نام یاد کرتے ہیں اس آیت میں بھی منافقین کے بعض اعمال قبیحہ کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنی زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپائے ہوتے ہیں اور اپنی کمقلی اور نادانی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رکھا ہے اور ان کی جان و مال محفوظ ہے اسی طرح آخرت میں بھی عذاب سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے کہ دنیا میں ان کی رسی ڈھیل دیتا ہے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح ان کی جان اور ان کا مال محفوظ رہتا ہے تاکہ دھوکے میں پڑے رہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی سب سے نچلی کھائی ہوگی ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بوجھل جسم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جیسے کسی نے انہیں اس کام پر مجبور کیا ہو اس لیے کہ ان کی نیت نماز کی نہیں ہوتی اور نہ اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی نماز کے ارکان و اعمال پر وہ غور و خوض کرتے ہیں ان کا مقصد تو لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے تاکہ انہیں مسلمان سمجھا جائے وہ اپنی نمازوں میں بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں نہ وہ خوشو و اختیار کرتے ہیں اور نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے کیا پڑھ رہے ہیں حافظ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ یہ بات بری ہے کہ آدمی نماز میں سست کھڑا ہو بلکہ اسے خوش و خرم اور شاداب چہرے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اس لیے کہ بندہ نماز میں اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے اور جب اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار سنتا ہے حاکم کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ نماز میں سستی کرنا منافق کی نشانی ہے صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے اور امام مالک نے معطا میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافقین کی نماز ہے وہ منافقین کی نماز ہے کہ آدمی بیٹھا رہے اور جب آفتاب زرد ہو جائے اور شیطان کی دو سینگوں کے درمیان پہنچ جائے تو اٹھے اور چار ٹھوکریں مار لے اور ان میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرے